السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول رسوله کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور ایٹ زیرو نماز کے متعلق یہ سبق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا ہے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو بدن کے سارے اعضاء میں سکون ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ نماز میں ادھر ادھر ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا نماز میں سے اچک لینا ہے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تھوڑا ادھر ادھر دیکھتے ہیں جو لوگ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ نگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں گی در منصور میں یہ حدیث ہے بہت سے صحابہ اور تابعین سے نقل کیا گیا ہے کہ خوشو سکون کا نام ہے یعنی نماز نہایت سکون سے پڑھی جائے متعدد حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز ایسی طرح پڑھا کرو گویا یہ آخری نماز ہے ایسی طرح پڑھا کرو جیسا وہ شخص پڑھتا ہے جس کو یہ گمان ہو کہ اس وقت کے بعد مجھے دوسری نماز کی نوبت ہی نہ آئے گی جامع صغیر میں یہ حدیث ہے اس لیے نماز کے متعلق یہ سبق چل رہا ہے بہت دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو خوشی خوشی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اب میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان سبحان اللہ بکرتم و اصیلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر سب سے پہلے یہ جملہ آیا تھا چلو ہماری زبان پر بھی آ جائے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اسے تو ہماری زبان پر بھی آ جائے ایم بنانے والے ایم بنا لیں تاکہ جو پورا دن آدمی سے پڑھتا رہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو خوشی خوشی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمد رب العالمین ایک نصیر سن لو فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنون میں اے جوان فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنون میں اے جوان تب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی تب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی اس لیے ابھی وقت ہے خوشی کے ساتھ نماز پڑھیے اور اس کی کوشش کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ مجھے خوشی خوشی کے ساتھ نماز پڑھنے کی فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان رب العالمین